رسوله النبی الكریم على على ذلك من والحمد رب دروشی پڑھ لیں صل محمد وعلى آل محمد وعلى کما صلی تلا ابراہیم ولا علی ابراہیم انمی اللہ بارک آلہ محمد ولا آل محمد کم بارک تلا ابراہیم ولا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات محترم واجب الاحترام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین اور اکابر علماء مہمانان گرامی قدر جو دور دراز سے یہاں پر تشریف لائے ہیں میں اس عالمی ختم نبوت کانفرنس منعقد کرنے پر قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شمع رسالت کے پروانے اور دیوانے دور دراز سے اور ملک کے کونے کونے سے پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سالانہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ ختم نوت کے اس پلیٹ فارم سے ایک ادنا رضاکار کی حیثیت سے مجھے موقع مل رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو بیان کروں مجھ سے پہلے میرے کابر نے یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے مقام کو آپ کے مرتبے کو آپ کی حیثیت کو بیان کیا ہے ہم سب پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکٹ کے چوکیدار ہے اور پہلا چوکیدار اس دروازے کا حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی ہو حضرت علی مرتضی حیدر رضی اللہ تعالی ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اور تابعین تابعین تبا محدثین مفسرین اور ہمارے اسلاف حضرت مولانا قاسم ننوتوی حضرت شیخ الہند محمود الحسن مولانا حسین احمد بدری حضرت مولانا انور شاہ کشمیری حضرت امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا محمد بن نوری رحمت اللہ علیہ اور ساری زندگی اس نوت کی چوکی داری اور حتم نوت پر اپنی ساری زندگی کو قربان کرنے والے حضرت مولانا محمد خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کو حضرت پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روت کی چوکی داری کے لیے اپنے فرائض کو ادا کرتے رہے میرے دوستو میرے بھائیوں میرا پیغمبر وما ارس اللہ کا اللہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا فرمایا کہ ایک زمین کے لیے رہی ایک انسان کے لیے رہی ایک ملک کے لیے رہی ایک قوم کے لیے رہی بلکہ کائنات پہ جتنے انسان بستے ہیں کائنات میں جتنی قومیں بستی ہے کائنات میں جتنے شہر بستے ہیں کائنات میں جتنے انسان بستے ہیں حتیٰ سارے جہانوں کے لیے حتیٰ کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا نش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوہو قلم نہ ہوتا میرے دوستو شمع رسالت کے پروانوں میری اور آپ کی حاضری ہے اور اس حاضری کو پورا کرنا ہے اقتصار کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پیغمبر اور بھی آئے کسی کو قوموں کے قوم کے لیے قوموں کے لیے بھیجا گیا کسی کو شہروں کے لیے بھیجا گیا کسی کو قبیلوں کے لیے بھیجا گیا مگر میرا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کا للناس ہے ساری کائنات ساری انسانیت کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر اور نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا اور کہا گیا اور میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آتم النبیین لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہوگا اور قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وآتم النبی جین آخری نبی آخری پیغمبر اللہ کا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر آنے والا کوئی اور یہ بات کرے گا تو وہ کذاب ہوگا وہ جھوٹا ہوگا چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو چاہے وہ مرزا آج کے دور کا مرزا غلام احمد ہو اور کوئی ہو یہ سب جہنمی ہے اور یہ سب اسلام سے خارج ہے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے دنیا کے اندر اپنے چینل پر قرآن بھی دکھا رہے ہیں اس کے معنی بدل بدل کر دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں لا کر دنیا کو دکھا رہے ہیں نہیں ہم اسلام کو بیان کر رہے ہیں میں پچھلے دنوں اٹلی گیا اور وہاں پر مجھ سے بات کی گئی انہوں نے کہا کہ یہ آپ آپس میں رواداری کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں بٹھا سکتے ہم نے کہا یہ نہیں بیٹھ سکتے اس لیے کہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے یہ جھوٹے ہیں ہیں غدار ملعون ہیں قذاب ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ایک مذہب کے نمائندے ہیں مگر یہ کسی مذہب کے نمائندے نہیں ہے یہ جھوٹے اور ملون جھنمی ہے ہم نے اس بات کو پر مرح پرہلا اور اس بات کو ہم نے اٹلی کے فورم پر کیا اور یہ بتایا وہ کہنے لگے کہ آپ وہ سزائیں جس کے بارے میں مولانا نے کہا میاں اجمل قادری نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں ختم کر دیتے میں نے کہا یہ ختم نہیں ہو سکتی اس لیے اس لیے ختم نہیں نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس لیے ختم نہیں ہو سکتی برملا اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سزائیں ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بنا ہے اور کوئی مسلمان یہ گستاخی نہیں کر سکتا اور یہ جتنی باتیں کی جا رہی ہیں اور یورپ اور امریکہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ اس میں پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ کا تحفظ نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلاۃ وسلام کا تحفظ ہے اور جتنی اہلامی کتب آئی ہیں ان کا تحفظ ہے پھر میں نے یہ بھی بات کی کہ ہم مذاہب کا احترام کرتے ہیں رواداری کی بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جوتے کے کی توہین کفر سمجھتے ہیں مگر یہ پادری ملون فروریڈا کا اٹھے اور اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور پھر کہیں آپ کے اس قانون کو ختم کر دیا جائے اور کوئی ڈن مارک کا ملون اٹھے اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناؤز باللہ کارٹون بنائے آئے اور پھر آپ کہیں کہ اس قانون کو ختم کر دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں مگر پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ناموس کی بات آئے گی حرمت کی بات آئے گی تو مر مٹنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے میرے والد حضرت مولانا عبد القادر آزاد رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ بلکہ رسائل حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب نے ایک کتاب دی اور اس میں ان رسائل اور جتنے بھی لوگوں نے اس عنوان سے رسائل لکھے وہ اس میں بترتیب موجود ہیں الحمدللہ للہ سٹیج اسٹیج پر آتے رہے اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی ایک اس مجلس تحفظ ختم نوت کے ایک ادنا رضاکار کی حیثیت سے آج اعلان کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ختم نوت کا مسئلہ ہوگا جہاں پر بھی کسی ادنے کارکن اور مجلس ختم نوت سے تعلق رہنے والے کا کوئی مسئلہ ہوگا ہم دل و جان سے ہر وقت کیونکہ ہم اس چوکٹ کی چوکی داری میں یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت رسول ہمیں یہاں سے ملنی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح رونقیں لگانے کی اور اسی طرح ان پنڈالوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح ان مجموعوں کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بہت ہی مشکور ہوں قائدین ختم نبوت کا مجلس تحفظ ختم نبوت کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین